حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی مگر اس میں قسم کا ذکر نہیں ہے اور اس میں مزید یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضاحت نہیں کی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو انہتر